حضرت والے نے عجیب و غریب ملفوظات میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح بیت اللہ کے اندر ایک دو چار نہیں تین سو ساٹھ بت تھے اور بیت اللہ میں بت رکھے تھے بیت اللہ اپنے اندر سے بتوں کو نکالنے کی صلاحیت نہیں پاتا تھا بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے قریب آ جائیے میں نے نہیں پایا برکت میں برکت ہے ایسے ہو جاؤ تھوڑا اس طرف لیکن بیت اللہ کے اندر بت ہونے کے باوجود بت نکالے نہیں جا سکے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بھیجا اور فتح مکہ کے بعد آپ نے بیت اللہ سے بت نکالے پتہ چلا کہ بیت اللہ میں اپنے تزکیے کی بیت اللہ میں بھی صلاحیت نہیں کہ خود سے وہ بتوں کو نکال دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے بتوں کو نکالا اسی طرح ہمارے دلوں میں جو بت ہیں وہ بھی ہم خود نہیں نکال سکتے کہ ہم چاہیں کہ ہم خود اپنا علاج کر لیں اس کے لیے اہل اللہ سے اہل اللہ سے رابطہ کرنا پڑے گا پھر وہ ہمارے بتوں کو ہمارے دلوں سے نکالیں گے ہر ایک کا بت الگ ہے سب کا بت وہی نہیں ہوتا بتانے مجازی سب کے الگ الگ ہوتے کسی کا دکان ہے کسی کے مکان ہے کسی کا تقدس ہے یہ تقدس بھی ایک بت ہے کہ آپ میں کیسے کسی کا چھوٹا بن جاؤں مرید کیسے بن جاؤں کسی کو پیر کیسے بنا لوں یہ بھی ایک بت ہے ابو جہل کے بارے میں مولانا ادریس صاحب کا دلوئی رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جب بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا اور قتل کرنے کے لیے اقدام کیا اور وہ گر گیا اچھا خاصا کام تو انہوں نے کر دیا تھا لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما پھر اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور پھر اس نے کہا کہ البتہ اے بکریاں چرانے والے تو بہت بلند مقام پر چڑھ کر بیٹھ گیا اس وقت بھی اس کے اندر کبر اور کہا کہ آج کے دن آج کے دن تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے نہیں کہا لیکن ہم کہیں گے تمہارے نبی کی کا بغض میرے دل میں پہلے سے زیادہ ہے اور دیکھو عبداللہ تم میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا کیونکہ یہ سردار کی گردن ہے سردار کی گردن ہے اور گردنوں میں اونچی نظر آئے ایسا متکبر آدمی تھا اس لیے آپ نے فرمایا الامہ یہ میری امت کا فرعون تھا آپ نے اس کو بار بار جو ہے اس کو دیکھا اور آپ آپ شکر ادا کرتے تھے سجدے میں گر گئے ایک روایت کے مطابق آپ اس کی لاش کو اور اور, اور سر قلم دیکھ کر آپ سجدے میں گر گئے کیونکہ بہت ستایا تھا اس نے آپ علیہ چلا ایسے موقع پہ شکر ادا کرنا بھی سنت ہے ایسے موقع پہ رویا نہ جائے کہ ہائے میرا دشمن مر گیا بلکہ ایسے موقع پہ شکر ادا کرنا بھی سنت اپنی منزل پہ پہنچا لام لن جہنم بھی تو ہے اس کے لیے بھی تو کچھ لوگ ہوں گے نا تو ایسے ہی لوگ ہوتے جو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے آفتاب کو بجھانا چاہتے حالانکہ معلوم تھا کہ ایسا کر نہیں سکتا وہ لیکن اسی کو بد بختی کہا جاتا ہے تو یہی تقدس معابی ہے سب کچھ جاننے کے باوجود جہالت کا باب اس کا لقب کیوں پڑا جہالت کا باپ ابو جہل تو کچھ کچھ نہ کچھ ذرات خود پسندی کے تکبر ہو یا نہ ہو خود پسندی کے ذرات ہمارے اندر بھی ہیں جبھی تو ہم اپنی اپنی بری باتوں کو مشائق سے بتاتے ہوئے شرماتے ہیں جھجکتے ہیں کہ پتا نہیں وہ کیا کہیں گے منع کر دیں گے منع کریں گے تو رک جانا چاہیے اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو پھر وہی کام ہوتا رہے گا اگر پوچھے بغیر ہم عمل کرتے رہیں تو پھر تو کبھی بھی ہمیں ہماری اصلاح نہیں ہوگی پوچھنا پڑے گا اور پوچھنے والے بھی اسی لیے کم ہوتے ہیں کیونکہ پوچھنے پر زک پڑتی ہے نفس پر یہی بت ہے تقدس کا جس کو گرانے سے خدا ملتا ہے بت تقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے جان کی بازی یعنی بعض دفعہ کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں بندے نے عرض کیا ہے کہ کوئی عاشق مزاج کوئی عاشق مزاج اپنی نظر کو جب بچاتا ہے تو آرے دل پہ چلتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے تو آرے دل پہ چلتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے آپ نے فرمایا اتقل محارم تکن عبد الناس اے ابو حریرا تمام بڑے گناہوں کو چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ اور فرما اسی بھی اللہ اے ابو ذر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نصیحت کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے اسی کا بھی تقولہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی تقوی اختیار کرنے کی فَإنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ یہ تیرے تمام اعمال کو مزین کر دے گا خوبصورت کر دے گا جاندار کر دے گا ورنہ گنتی بہت ہوگی جان نہیں ہوگی تقوا کے ساتھ تھوڑا سا عمل جاندار ہوتا ہے بغیر تقوا کے بہت سارا عمل بھی بے جان ہوتا ہے بہت سارا عمل بھی سارا کھانا پانچ کلو گوشت ہے لیکن آدھا ایک چھٹاک نمک نہیں ہے تو گوشت بے مزہ ہے اور ایک چھٹاک زیادہ ڈل گیا تو اور بے مزہ ہے کھایا نہیں جائے گا اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز اس کے مطابق ہونی چاہیے اگر تم تقوا کا اہتمام کرو گے تو یہ تمہارے تمام اعمال کو مزین کر دے گا تمام اعمال کو صحابہ کا ذوق ہماری طرح نہیں تب سن لیا فوراً بھاگے اور اور قلت زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اور نصیحت فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علی کا بھی تلاوت القرآن علیہ کا لازم پکڑ لو علیہ کا سمرا لازم پکڑ لو بتلاوت القرآن و ذکر اللہ قرآن کریم کی تلاوت کو اور ذکر اللہ کو لازم پکڑ لو آج کر لیا کر لیا ہو گیا تو ہو گیا نہیں ہوا تو ٹائم ہی نہیں ملا تھا اسی لیے کم ہو لیکن روزانہ ہو تلاوت کا معمول کم ہو لیکن روزانہ ہو کبھی پڑھا تو دو پارے پڑھ گئے نہیں پڑھا تو ایک پاؤ بھی نہیں پڑھا یہ صحیح نہیں ہے فرمایا احب الاعمال اللہ اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال وہ ہیں جس میں مداومت کی جائے ہمیشگی کی جائے مستقل مزاجی سے کیا جائے وہ انقل اگرچہ تھوڑے ہوں دیکھیے حضرت والا کا ذکر کتنا کم ہے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ اب بھی بہت سے سلسلوں میں بارہ تسبیحات موجود ہیں حضرت والا نے چار تسبیحات کر دی لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح استغفار کی ایک تسبیح درود شریف کی ایک تسبیح اور اللہ اللہ اس میں ذات کی ایک تسبیح چاروں میں سے اس میں بھی اگر کوئی کم کر لے حضرت والا اس پہ ناراض نہیں ہوتے تو فرمایا گناہ مت کرو چار تسبیح میں کتنے بیس منٹ بمشکل لگتے ہیں اور میں اتنا تو کر لو اس کے لیے بیت ہونا کوئی ضروری نہیں یہ تسبیح ہر آدمی کر سکتا ہے اس کے لیے بیت ہونا واجب نہیں ہے بیت ہونے کو آج بہت سے لوگ بس بیت بیت ہو جائے بس اتنا کافی ہے بیت ہونا کافی نہیں بیت ہونا بیت ہونا تو ایک اصلاح کا مقصد ہے مقصد اصلاح ہے اگر مقصد اصلاح نہ ہوا تو صرف بیت کام نہیں بنا سکتا بیت سنت غیر موقع ہے اور اصلاح نفس فرض عین ہے غور سے سنے جو میں عرض کر رہا ہوں حکیم الامت کی بات ہے یہ حکیم الامت نے اتنا صاف ستھرا کر کے بتایا حالانکہ اگر آدمی ذرا بھی اس کے اندر دنیا خود بے جا ہوگی کہ یعنی نہیں بیت ہونا ضروری ہے اصلاح بھی ہو ہی جائے گی یہ نہیں فرمایا فرمایا اصلاح ہے نفس فرض عین ہے بیت ہونا سنت غیر موقع سنت ہے موقعہ بھی نہیں یعنی جیسے جیسے آصر کی سنت ہے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے نہ ہو نہ پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہے اسی طرح بیت نہ ہونا گنا لیکن اصلاح کرانا تو ضروری ہے فرض ہے اور خود فرمایا کہ اس زمانے میں اس زمانے سے مراد آج سے ستر اسی سال پہلے کا زمانہ انیس سو انیس سو تیس وغیرہ کا یہ ملفوظ ہے گویا کہ <coughs> جو تقریباً سو سال ہونے کو ہے ستر اسی سال تو ہو گئے فرمایا میں فتوا دیتا ہوں اس زمانے میں کہ کسی مسلح سے اپنا اصلاحی تعلق کرنا اور اس سے اصلاح کرانا فرض عین ہے فرض عین فرض عین کا مطلب اس سے اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے کیونکہ فرمایا کہ مقدمہ فرض عین کا فرض عین ہوتا ہے جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اسی طرح بغیر مسلح کے اصلاح بھی نہیں ہوتی بغیر مسلح کے اصلاح بھی نہیں ہوتی لہذا کسی مسلح سے کسی مسلح سے یعنی کہ مجھ سے کراؤ جو بھی ایسا مسلح ہو جو خود شریعت پر اچھی طرح عمل کرتا ہو اور طریقت کے راستے سے بھی باخبر ہو طریقت کے راستے سے بھی باخبر ہو کہ کس طرح لے کے چلنا ہے کس طرح لے کے چلنا ہے حضرت والا کے پاس ایک صاحب آئے اور دیکھیں یہی ہے کہ دیکھنا ہے اب ایک بالکل پتلے دبلے آدمی تھے لہذا حضرت نے فرمایا یا اس سے بیس سال پہلے کی تقریباً بات ہے کہا کہ بیت ہو گئے پھر فرمایا دیکھو دس منٹ سے زیادہ ذکر مت کرنا دس منٹ سے زیادہ ذکر مت کرنا کیونکہ تمہارے اندر تمہاری صحت کمزور ہے دس منٹ سے زیادہ ذکر کرو گے تو تھک جاؤ گے اور ذکر کیا کرنا چوبیس گھنٹے تقوا کا اہتمام یہ ہے ذکر چوبیس گھنٹے تقوا کا اہتمام ہماری نگاہیں کسی غیر پر نہ پڑے ہماری نگاہ کسی غیر پر نہ پڑے نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی پاس آ جائے افسوس کی بات ہے آج مردوں کو تو پھر بھی فکر ہے عورتیں جو ہیں وہ خود لکھ رہی ہیں روز بھائی بھی ہمارے بتاتے رہتے ہیں اور خطوط میں آتا رہتا ہے کہ برقع سے جو ہے کیونکہ برقع میں تو اب جب عورت برقعے میں آ جاتی ہے تو ویسے ہی مرد احترام نہیں دیکھتے کیونکہ یہ تو پردے والیاں ہیں مائیں بہنیں بن گئی لیکن بعض خود لکھتی ہیں کہ ہم اس میں پردے میں سے بھی مد نگاہی ہو جاتی ہے یہ بے احتیاطی کی وجہ سے نگاہ کو پہلے سے بچانے کا اہتمام نہیں ہوگا تو بے احتیاطی ہو جائے گی جس طرح مردوں کے لیے ناجائز ہے کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنا اسی طرح بہنوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی ناجائز ہے کسی کے کسی غیر محرم کو دیکھنا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ فلاں فلاں فلاں کا کا ہے ہونے والا ہے فلاں ناجائز حرام ہے اگر خدا نخواستہ ابھی ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی کوئی غلط خواہش نہیں ہے ایک دم پیدا ہو گئی پھر کیا ہوگا خود لکھا ہے اس لڑکی نے تربیت عاشقان خدا میں خط موجود ہے الحمد خط موجود ہے کہ تین سال پہلے ایک لڑکے پر نظر پڑ گئی تھی تین سال پہلے اور تین سال کا عرصہ ہو گیا ابھی تک اس کی نظر پڑ گئی اور پھر پڑا دی اس کا چہرہ نگاہوں سے اجل نہیں ہوتا نہ نماز میں مزہ ہے نہ تلاوت میں مزہ ہے کہاں سے آئے گا مزہ غیر اللہ میں دل پھنس گیا حضرت والا شیر فرماتے تھے کہ دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں جی اس کا کیا لگے گا کسی کاروبار میں پھر وہ سا رہتا ہے کہیں کھویا کھویا سا رہتا ہے زندگی اجیرن ہو جاتی علمت فرماتے عشق مجازی عذاب الہی ہے حلال نعمت مانگے اللہ تعالیٰ سے حلال پہ اکتفا کرے حضرت والا فرماتے جب نہیں دی مجھے حلال کی میں کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں جب نہیں دی مجھے حلال کی میں فرمایا جن کی بیوی ہے وہ بیویوں پہ اکتفا کرے پھر حضرت پیرانی صاحبہ کے سال کے بعد فرمایا اور جن کی بیویاں نہیں ہیں جو ہماری طرح ہیں وہ کیا کریں فرمایا وہ زمین پر نہ رہے وہ زمین پر نہ رہے زمین سے ٹیک آف کر کے رہے ہر وقت اللہ کی یاد میں مست رہے ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں پر دل جو ہے دل مچلتا ہے جہاں دل دیکھیے آپ جس کو پرہیز کرانا ہو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو الگ کمرے میں کھلایا کریں جن کو پرہیز کرانا الگ الگ کھایا کریں وہ سب کے ساتھ نہ کھایا کریں ورنہ جو سب کے ساتھ کھائے گا وہ پرہیز نہیں کر پائے گا بہترین پائے ہیں تو کہاں سے پائے گا ویسے پرہیز کر پائے گا بی پی ہائی ہو جائے گی شوٹ کر جائے گا دوسروں کی صحبت سے جو ہے وہ کہے گا نہیں میں کیسے چھوڑوں اور اگر الگ بٹھایا جائے گا جو لا کے دے دیا وہ کھا لے گا اس لیے ایسوں کی صحبت سے اسی لیے تعالیٰ فرماتے تھے سے گنا دور رہو گنا کے اسباب سے بھی دور رہو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں گھر میں ٹی وی بھی رہے اور اور ہم ہماری نظر بھی کی بھی حفاظت رہے ایسا نہیں ہو سکتا دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ٹی وی بھی نکل جائے اور بیوی بھی نہ روٹے ٹی وی کا کافیا بیوی سے ملتا ہے جب انہوں نے پڑھا تھا میرے شعر کو کہ کب تک تم اٹھاؤ گے یہ ٹی وی کب تک تم اٹھاؤ گے یہ غیرت کا جنازہ ٹی وی کا جنازہ ہی اٹھا کیوں نہیں لیتے تو کسی نے کہا تھا کہ یہ بیوی کا جنازہ اٹھانے کی بات کیوں ہو رہی تھی میں نے کہا بیوی کا جنازہ اٹھانے کی بات ہے ٹی وی کے جنازے کی بات ہو رہی تھی غیرت کا جنازہ ہے غیرت کا جنازہ ہے ذرا دھون سے نکلے بتائیے غیرت جو ہے نیلام ہو رہی مائیں بہنیں کس حالت میں آ رہی ہیں مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں عورتیں مردوں کو دیکھ رہی خاندان لے کے خاندان لے کے بڑی بیوی بیٹھی بوا حضرت والا فرماتے حجن بوا بھی بیٹھی ہیں لاؤ ذرا ہم بھی ٹائم پاس کر لیں گے قبر میں پیر لٹک رہے ہیں ٹائم پاس ہو رہا ہے ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے فیل ہو رہا ہے حضرت والا فرماتے ٹائم فیل ہو رہا ہے کبھی کرتا ہے میسج اور کبھی ای میل کرتا ہے جو ٹائم پاس کرتا ہے وہ ٹائم فیل کرتا ہے یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے بلکہ ٹائم فیل ہو رہا ہے میرے بھائی لہذا ایسی جگہوں سے بھی دور رہیں اسباب گناہ سے مبادت ذکر کم تقوا کا اہتمام زیادہ فرما علیہ کا بھی القرآن قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑ لو اور لازم پکڑنے سے پہلے اپنی تجوید کو ہم درست کر لیں بار بار عرض کرتے رہتے ہیں حضرت والا نے یہی سکھایا بار بار کہتے رہو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن بات دل میں قرار پا جائے گی ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن اس حرف پر جس کو صحیح پڑھا جائے اگر غلط پڑھا جائے تو وہ حرف ہی نہ ہوا پھر جس کو صحیح پڑھا جائے اس پر دس نیکیاں ملتی ہیں اگر وہ حرف ہی صحیح نہ ہو لہذا ایک حرف پر دس نیکی پاؤ پارے پر کتنی نیکیاں ملیں گی روزانہ پڑھے صحیح طریقے سے پڑھے ذکر کا معمول بھی روزانہ پورا کرے بندے نے بہت پہلے عرض کیا تھا وہ کیا مصروف ہے وہ کیا مصروف ہے راہ تصوف کی مسافت میں کہ جس کو ذکر کے معمول کی فرصت نہیں ہوتی ذکر کے معمول کی فرصت نہیں بس ایک ملفوظ یاد کر لیا حضرت گنگوئی کا رات کو دیر سے ذکر کرتے ہیں اور حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ جب تھکن سے نیند آنے لگے ذکر کے وقت میں تو رکھ تکیا اور سو جا بس ہم یہی یاد ہو گیا رکھ تکیا اور سو جا کسی سے پوچھا کہ تمہیں قرآن میں کون سی آیت اچھی لگی کلو بشربو کھاؤ اور پیو بس یہی آیت اچھی لگی ہمیں یہ ملفوظات میں یہی ملفوظ ملا حکیم الامت کا بھی تو ملفوظ دیکھیں وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف اور سلوک کا ذرا سی بات ہے دیکھنے میں واقعی ذرا سی بات ہے کوئی بہت بڑا مارکا خیز ملفوظ نہیں ہے لیکن حاصل یہی ہے کہ جس طاقت میں جس عبادت میں سستی ہو ہمت کر کے اس کو بجا لائے فجر جماعت سے نہیں ہو رہی ہمت کر کے جماعت سے تکبیر اولا کا اہتمام کرے ذکر نہیں ہو رہا کرنا ہے بس دل چاہے یا نہ چاہے دل نہ لگنے سے کیا زکات قبول نہیں ہوگی سب قبول ہوگا بلکہ زیادہ ثواب ملے گا اٹک اٹک کے پڑھنے والوں کو دوہرا اجر ملتا ہے دیکھیے فضائل قرآن حضرت شیخ کی تو دل چاہے یا نہ چاہے اس عمل کو کرے جس کا دل نہیں چاہ رہا ہے اور جس کا دل چاہ رہا ہے یعنی نفس نفس کا چاہ رہا ہے کہ ادھر دیکھ لوں ادھر دیکھ لوں اب ہمت کر کے اس کو بچائے روکے اس تقاضے کو فرمایا کچھ دنوں میں ملکہ حاصل ہو جائے گا نہ کرنے والی چیزوں کو کرنے لگے گا جس کا دل ابھی نہیں چاہ رہا ہے اور جس کا دل چاہ رہا ہے غلط طرف اس کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا پھر اس کا کرنا مشکل ہو جائے گا جناب اس کا کرنا مشکل ہو جائے گا جو آفیسز دفاتر کے عادی ہو جاتے ہیں نوکری اور کام کے اگر ان کو اکیلا خالی چھوڑ دیا جائے بور ہو جاتے ہیں ہر آدمی اپنی مصروفیت ڈھونڈتا ہے تو اسی طرح حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے مفتی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ نفس کو کوئی خاص لذت مقصود نہیں ہے کہ اس قسم کی لذت چاہیے ٹی وی یا ڈرامے کی اس کو بس لذت چاہیے اگر اس کو لذت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ میں ملے گی تو کیوں یہ ٹی وی وی سی آر کی گندگیاں تلاش کرے گا اس کو اس میں اس کو لگائیں تو صحیح ہم لگائے لگاتے نہیں تو پھر ہم کیسے ہم کہیں کہ یہ ہم نے اس پر تربیت کی تربیت ہی صحیح نہیں کی ہم نے اصل کچھ دن ہمت کر کے لگانا پڑے لرزت احتجام مادر مشفق ازا غم شاد کام فرمایا بچہ روتا ہے چلاتا ہے چیختا ہے پیر مارتا ہے کہ نہیں نہیں یہ پہلے دیکھ لیا کہ یہ سرجن صاحب جو ہے چھری کانٹی کے ساتھ آگے چیرا لگائیں گے لہذا بچہ چلاتا ہے اتنی چیز اب نہیں بھائی ماں باپ کیا کریں گے نہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے میرے بچے کو پہلے اتنی تکلیف ہو رہی بعد میں کتنا چلائے گا <coughs> نہیں تکلیف برداشت کرتے پھر کیا مادر مشفق ازا غم شاد کام اس کو معلوم ہے اس اس مادر مشفق یعنی محبت کرنے والی شفیق ماں کو کہ جب چیرا لگ جائے گا میرا بچہ صحیح ہو جائے گا یہی چیرا ہمیں لگانا ہے یہی نفس پر چیرا لگانا ہے دل پہ بھی ضرب لگانا ہے مبارک لیکن اللہ کی ضرب بہت لگاتے نفس پر ضرب لگانے سے خدا ملتا ہے ہے نفس نفس نفس پر ضرب یہی کہ کے خلاف کرنا چاہ رہا ہے یہ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے یہی کشمکش ہے اسی میں زندگی گزر جائے ہے ضبط و شوق ضبط میں ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش ہے شوق و ضبط شوق میں ایک طرف شوق ہے اور ایک طرف شوق کو روکنے سے شوق لگتا ہے اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کش مکش دل دل مجھ کو کو میں میں ہوں پریشان کیے ہوئے بھی تو کروں پریشان دوسرا آ جائے حملہ کرنے اور ہم کہیں چلو بھائی لیٹ جاتے ہیں آرام سے مار لو تو ایسا ہو سکتا ہے ہم بھی تو اپنی چہرائیں گے نا کچھ نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے ہم بھی تو دبائیں ہم تو بالکل چاروں شانے چت پڑے ہوئے نہیں صاحب بہت مشکل ہے اس اس دور دور میں میں او ہو شرعی پردہ اور داڑھی رکھنے سے تو لوگ ملا سمجھتے ملا سمجھیں گے نا دیکھی ملا علی قاری اور بڑے بڑے ملا جامی کتنے بڑے بڑے علماء گزرے پہلے جو ملا کا لقب تھا بڑے علماء کو دیا جاتا تھا انگریز نے بدنام کیا غیروں کے چکر میں آ کے ہم شرما جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں ایک طرف غیر المغضوب ولا علیہ روزانہ پڑھتے نہیں پڑھتے نمازی لوگ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں پھر انہی کے راستے پہ چلتے ہیں بتائیے حضرت مولانا دھیانی صاحب کا جملہ میرے کانوں میں گونجتا ہے آج دن میں میں نے اس کو بیان کیا کہ میرے بھائیوں میرے بھائیوں کم از کم میرے آقا کی سنت کو نالیوں میں تو نہ بہایا کرو مسلمان ہے عاشق رسول ہے یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے لیکن خواہشات اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں جس مسلمان کو اس کو زندہ کرنا تھا ساری دنیا میں پھیلانا تھا نافذ کرنا تھا جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا آج اسی کو توڑ رہا ہے مسلمان بلند آواز سے گانے بجا رہا ہے موبائل میں ایسی ٹونے ہیں کہ مسجد میں جب بجتی ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں مسجد نبوی میں مولانا یونس پٹیل صاحب رحم اللہ تعالی ہو گئے انہوں نے بتایا تھا ایسی ٹون بجی اور اتنے مائک حساس ہیں کہ سارے مائکوں نے کیچ کیا اور پورے مدینہ شریف میں نماز کے وقت میں گانے کی انڈین گانے کی ٹون بج رہی تھی اتنی بھی احتیاط نہیں ہمارے مسجدوں میں عام طور پہ یہ ہو رہا ہے غیروں نے تو کیا جس لیے بھی کیا ان کی جو بھی نیت ہے وہ تو مسلمانوں کو ڈوبتا ہی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم بھی ڈوبنے کے لیے تیار ہو جائیں کیا ہمیں دیکھنا تو چاہیے سرکار نے کیا فرمایا میں گانے بجانے کے آلات کو مٹانے کے لیے مبغذ کیا گیا ہوں میرے بے کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ میں ان آلات کو توڑ دوں ختم کر دوں اور ہم انہی آلات کو ہم بڑھا رہے ہم کہتے ہیں ہم اس کے بغیر گزارا ہی نہیں آج کے دور میں کیسے گزارا نہیں اس کے ذکر کریں یہ تلاوت کریں پھر دیکھیے زندگی میں کیسی بہار ہے صبح اٹھ سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھے پورا دن انشاءاللہ اچھا گزرے گا آج ہماری پریشانی کی اس کا ایک ہی پریشانی کی ایک ہی وجہ ہے حضرت حکیم کے کیسے عجیب و غریب ہوتے فرمایا تم صرف یہ دیکھتے ہو غیر قوموں کو دیکھ کے ان کے طریقے پر چلنے لگتے فرمایا ترقی چاہتے ہو نا صحابہ نے ترقی نہیں کی کیا کیسی ترقی کی کہ جبریل امین نازل ہو گئے کسی کافر کی ترقی پہ جبریل امین نازل ہوئے صحابہ کی ترقی اور صحابہ کے اعمال اور حالات پر جبریل امین نازل ہو گئے صدیق اکبر نے جب سارا مال خرچ کر دیا اور ٹاٹ کا بوریا اوڑ لیا کانٹے کے بٹن لگا لیے امین نازل ہو گئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدیق کو سلام کہلایا ہے سلام کہلایا ہے تو فرمائے دیکھو صحابہ کی ترقی کو دیکھو تم یہ اغیار کی ترقی کو مت دیکھو اغیار کی ترقی کے روپ میں تم ترقی کر بھی نہیں سکتے کیونکہ تم اللہ کے پیاروں میں سے ہو غیر تو کر سکتا ہے ترقی لیکن تم نہیں کر سکتے تم صحابہ کی نہج پر ہی ترقی کر سکتے ہو یعنی یعنی دنیا سے کنارہ کش ہو کر اور اللہ کی مان کر اللہ کو چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکتے اپنی ملت پر قیاس اقوام اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم وہی والا واقعہ ہو گیا لال گجکڑ والا کہ اس کو جب لے گیا جائے واردات پہ تو ایک بچہ جو ہے اوپر چڑھا ہوا تھا پہلے تو جب اس کے پاس گیا تو وہ رویا کہ دیکھو اتنی اتنی سی بات کے لیے میرے پاس آتے ہیں پھر ہنسا پھر اس نے پوچھا کہ روئے کیوں اور ہنسے کیوں کہا کہ رویا اس پر کہ قحط الرجال ایسا ہے کہ کوئی عقلمند آدمی نہیں ہے میرے پاس جو ہے لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں لوگ لوگ عقل مند دنیا سے خالی ہو گئے لہٰذا اس لیے رویا ہنسا اس پر کہ آخر میری کوئی ویلیو ہے تب تو آتے ہیں پھر اس کے بعد گئے جائے واردات پہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے واقعہ یہ حکایت بیان کی بیت المکرم میں حضرت تانوی کے ملفوظات میں وہاں پہ گئے تو وہاں بچہ جو ہے وہ وہ اوپر چڑھا ہوا تھا درخت کے بہت اوپر رسی پکڑائی دور سے زور سے رسی پھینکوائی اور پکڑائی اور کہا زور سے کھینچو زور سے کھینچا دو چار آدمیوں نے مل کے بالکل ختم دم سے گرا اور دم نکل گیا کہا کہ یہ کیا ہوا لال صاحب کہا کیا ہوا اس کی قسمت میں ہی موت تھی ورنہ کتنے لوگوں کو میں نے اسی طرح کنویں سے نکلوایا رسی سے پکڑ کے یہ بات تو ہنسنے کی ہے مقام رونے کا ہے ہم بھی اسی قوم کے پیچھے غیر المغضوب علیہم ولا علام کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا جو گمراہ ہوئے دیکھیں اپنے دن رات کے طریقے ہماری معاشرت ہمارے اندر جو ہمارے جو کردار میں باتیں چل رہی ہیں چاروں طرف دیکھیں گرد و پیش ہم سو کے اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں سونے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کھاتے ہیں تو کس طرح کھاتے ہیں چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں لہذا ظاہر سی بات ہے میں اکثر یہی عرض کرتا رہتا ہوں صرف بیانات سے اصلاح نہیں ہوگی ایک بیانات ایک بیان کیا سو بیانات ہزار بیانات سے بھی اصلاح نہیں ہوگی اصلاح کے لیے ایک لاہ عمل طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے اپنے سر کے بال کو سنت کے مطابق بنانے گال کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے تینوں طرح سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اس سے پہلے کٹانا کتروانا یہ دونوں گنا کبیرہ ہے پانچ ٹخنے ٹکنے سے نیچے لٹکانا گناہ کبیرہ ہے چھوٹا گنا ہوتا تو جہنم کی وعید نہ ہوتی اور من القابین من الازار فی النار جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا اتنا دو میں جلے گا لہذا ہم اپنی بھی نگہداشت کریں اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھائیں رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے فرمایا صرف دیوانہ نہ بنو دیوانہ ساز بنو میرے بھائی اب دیوانہ بننے والا زمانہ گزر چکا دیوانہ ایسے بنو کہ دیوانہ ساز بنو کر کے دیوانہ صاحب فرماتے بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم بن کے پہلے ہوگا پہلے نہیں بنیں گے تو کسی کو نہیں بنا سکتے بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم بر سر ممبر سنائیں گے تیرا افسانہ اللہ تعالیٰ اس دیوانی کے کوئی ذرہ مجھے بھی نصیب فرما دے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا ہمارا یہ بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما یا اللہ سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دیجئے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی شرع پردہ کرنے والا بنا دیجئے رابع وقت بنا دیجئے ہمارے مردوں کو اللہ والا بنا دیجئے یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک حافظ و عالم بنا دیجئے اللہ والا بنا دیجئے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے اسلام کو غالب فرما دیجئے ساری دنیا میں اللہ اسلام کو غالب فرما دیجئے پاکستان میں اسلام کو نافذ فرما دیجئے نشعت ثانیہ یا اللہ اسلام کو نصیب فرما دیجئے ہمیں بھی یا اللہ اس یا اللہ اس قربانیوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے اور یا اللہ دیوانہ سازی کا ہنر ہمیں بھی سکھا دیجئے اپنی دیوانگی بھی عطا فرما دیجئے اور دیوانہ ساز بھی بنا دیجئے ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالی کے درجات کو بلند فرما دیجیے حضرت میر صاحب دامر کا القاتون کی خوب صحت و عافیت نصیب فرما دیجیے یا اللہ جتنے یہاں احباب ہیں سب کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجیے ناجائز حاجات سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بشرط صحت انشاءاللہ منگل کو مولانا عبید اللہ انور صاحب کے انشاءاللہ منگل کی رات عشاء کی نماز کے بعد مکی مسجد میں ترتیب رہے گی بشرط صحت